حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو حضرت زبیر بن عوام ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو گھڑ سواروں کا امیر بنایا آپ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا انصار کو بلاؤ وہ جمع ہو گئے تو ان سے فرمایا تم لوگ یہ راستہ لو اور جو بھی تمہارے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کرے اسے سلا دو یعنی جو بھی اسلحے سے مقابلہ کرے اس کو قتل کر دو چنانچہ ایک منادی نے اعلان کیا آج کے بعد قریش نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے اور جو ہتھیار پھینک دے اسے امان ہے قریش کے بڑوں نے کعبے کا رخ کیا اور اس میں جا داخل ہوئے اور وہ ان سے کھچا کھچ بھر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی پھر کعبے کی دروازے کی چوکٹ پکڑ کر کھڑے ہو گئے تو وہ لوگ نکل آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سنا کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا تھا کہ آیا مکہ بزور قوت یعنی جنگ سے فتح ہوا تھا تو انہوں نے کہا جو بھی ہو تمہیں اس کا کیا نقصان ہے اس نے کہا کیا صلح ہوئی تھی انہوں نے فرمایا نہیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چوبیس